صرف موت کا فاصلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے اس ممبر پر مسجد نبوی کا ممبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لے اس کے جنت میں داخل ہونے میں صرف موت رکاوٹ ہے اور جو کوئی اسے سوتے وقت پڑھ لے اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے پڑوسی کے اور آس پاس کے تمام گھروں کو محفوظ کر دیتے ہیں